آج کے سبق میں آپ کو ادغام کا قاعدہ سمجھایا جائے گا آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ اس سے پچھلے سبق میں آپ اظہار حلقی کے متعلق پڑھ چکے ہیں چھ حروف تھے حروف اظہار اور اس قاعدے کا نام تھا اظہار حلق یہاں نون ساکن اور تنمین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں دوسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنمین کا ادغام کا یاد رکھیے ادغام میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں چھ کتنے ہیں ان کا مجموعہ ہے یرملون یرملون اس میں کون کون سے یا یا را را میم میم لام لام واو نون یہ چھ حروف ہیں جبکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو وہاں ادغام کرتے ہیں ادغام کے معنی ہے پچھلے حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں مدغم کر دینا ملا دینا اب اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو ادغام ہوتا ہے غنے کے ساتھ ایک ادغام ہوتا ہے بغیر غنہ اب جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہیں چار حروف جن کا مجموعہ ہے ین نو یعنی یا نون میم واو اور جو ادغام بغیر غنہ والے حروف ہیں وہ صرف دو ہیں مجموعہ ہے اور یعنی را لام اب سر سب سے پہلے آپ دیکھ لیجیے مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ادغام غنے کے ساتھ کہاں کہاں ہوتا ہے اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ ادغام دو کلموں میں ہوتا ہے ایک کلمے میں نہیں ادغام چاہے غنے کے ساتھ ہو چاہے بغیر غنہ ہو لیکن ہوگا ہمیشہ ہی دو کلموں میں یہ اس کا اصول ہے اب دو کلموں میں ادغام غنے والی مثال کیا ہے سب سے پہلے جو آپ کو حرف بتایا تھا وہ یا ہے اب نون ساکن کے بعد یہ یہاں یا آ رہا ہے ہم اس کو جب من کو یقولوں کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام کریں گے اور یہاں ایک الف کے برابر آواز ناک کے بانسے میں ٹھہرے گی تو لفظ بنے گا من یعنی من یقول نہیں پڑھیں گے اور یقول نہیں پڑھیں گے بلکہ ادغام ہوگا اور نون کی آواز ٹھہرے گی ناک میں دوسرا حرف جو ہے وہ ہے نون اب نون ساکن کے بعد اس کی مثال من من من من نعمة نعمة نعمة نعمة تیسرا حرف ہے میم یعنی جب نون ساکن کے بعد میم آئے تو اس کو بھی ہننا کریں گے میم مالن اور اگر واؤ آ جائے چوتھا حرف واؤ ہے نون ساکن کے بعد تو یہاں بھی ادغام کریں گے گننے کے ساتھ من یہ تھی چار مثالیں جو نون ساکن کے بعد اگر ینمو میں سے کوئی آ جائے یعنی عروف غنہ میں سے اب چار مثالیں جو ہیں وہ ان عروف کی ہیں جو تنوین میں ہیں وہ يَجْعَلُونَ کوئی یہاں دیکھیے قوف کے اوپر دو پیش تنوین ہے آپ نے ادغام کیا غنے کے ساتھ بعد میں یا آ گیا دوسرا حرف ہے نون تنوین کے بعد میں تیسری تیسری مثال ہے میم کی تنوین کے بعد میم آ جائے تو جہاں بھی ادغام کریں گے غنے کے ساتھ قول قول معروف اب ساتھ ہی مثال آ گئی چوتھے حرف واؤ کی فا کے اوپر دو پیش تنوین ہے تو اس کو جب ملائیں گے تو معروف یہاں بھی ادغام ہوا تو چار مثالیں اس کی نون ساکن کی چار مثالیں تنوین کی آپ نے سمجھ لی کہ ان کے بعد دو کلموں میں جب بھی یا نون نیم باؤ ان میں سے کوئی آ جائے ادغام گننے کے ساتھ اب یہ مثالیں آپ ادغام بغیر غنہ جو دو کلموں میں ہوتی ہیں نون ساکن اور تنوین کے سننے اور حروف ہیں اس میں صرف دو اب پہلے ہے لام لام کی مثال نون ساکن کے بعد اب کن لا نہیں پڑیں گے بلکہ کاف سیدھا لام سے ملے گا نون کی آواز پیدا یہاں نہیں ہوگی یعنی غنہ نہیں ہوگا یعلمون یعلمون را کی مثال نون ساکن کے بعد اب نون نہیں پڑا جائے گا میم را سے ملے گا ربهم ربهم من ربهم من ربهم تنوین کی مثال لام کی ہدل ہدل للمتقین للمتقین یعنی دال کی ایک زبر لام سے ملے گی اور بغیر غنے کے پڑا جائے گا اسی طرح را تنوین کی وجہ سے ایک زیر پڑی جائے گی اور صرف را ہوگا یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی عزیز طلبا اس حصے میں آپ نے ادغام بغنا اور ادغام بغیر غنہ کی تمام مثالیں سمجھ لیں کہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب ان میں سے ین منہ میں سے کوئی آ جائے تو غنہ کرتے ہیں اور اللہ میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا اب اس سے اگلے حصے میں آپ کو حروف غنہ کے متعلق سمجھاتا ہوں یہ جو بار بار لفظ آپ سن رہے ہیں غنہ تو غنہ پہلی بات تو یاد رکھیے غنہ کسے کہتے ہیں ناک کے بعد سے یعنی خیشوم میں ایک الف کے برابر آواز کو ٹھہرانے کا نام غنہ ہے اور حروف غنہ دو ہیں نیم مشدد مشدد مشدد نیم نون مشدد جب ان کے اوپر شد آ جائے تو وہاں آواز رکے گی ایک الف کے برابر جیسے ان یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آواز ناک میں رکی ہے یہی غنہ ہے اسی کا نام اس آواز کا نام غنہ ہے ان مشدد کی مثال عم اور غنے کی مقدار ہے حرکتان یعنی دو حرکات کے برابر جس کا مطلب ہے کہ ایک الف کے برابر جتنا ایک الف کھینچتے ہیں اتنی دیر کے لیے آواز جو ہے ناک کے بانسے میں ٹھہرانے کا نام گننا ہے اور یہ دو حروف ہیں نون مشدد مین مشدد اس کے علاوہ جہاں ادغام ہوتا ہے گننے کے ساتھ وہاں بھی یہی آواز نکلتی ہے ناک کے بانسے میں جو آپ کو یہاں سمجھائی ہے تو آج کے سبق میں عزیز طلبا آپ نے دوسرا قاعدہ ادغام کا پڑھا ادغام ب اور ادغام بغیر غنہ اور حروف غنہ کے متعلق سمجھ لیا اللہ تعالیٰ میں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے